الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الله الله الله الله صلوا على على الحبيب صلى صلى تعالى محمد عليه وسلم میٹھے میٹھے اسرائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج انشاء اللہ ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر بارہ سطر نمبر چھ سے سطر نمبر گیارہ تک انشاءاللہ اللہ مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر بارہ نکال لیجئے آج کی ہماری مشق میں اظہار اور اخفاء کا جو ہم نے قاعدہ کل پڑھا تھا اور اس کی ہم نے مشق کی تھی آج انشاءاللہ مزید اس کی مشق کریں گے پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں نون ساکن اور تنوین نون ساکن کسے کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو جس نون کے اوپر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں کتنے قاعدے ہیں چار قاعدے یہ قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ آتے ہیں اور ان قواعد کے اندر ہی قرآن پاک کے پڑھنے کا حسن ہے یہ قرآن پاک کا زیور ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت میں جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ ان قواعد پر عمل کرنے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے یعنی غنہ کرنا اظہار کرنا اخفاء کا یا ادغام کا قاعدہ ہے یا اقلاب کا قاعدہ ہے یہ قرآن پاک کا حسن قرآن پاک کے اندر پیدا کرتے ہیں اسی طرح مد کرنا یہ قرآن پاک کا کیا ہے حسن ہے قرآن پاک کا زیور ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک اس طرح کریں کہ خوبصورتی کے ساتھ کریں عمدگی کے ساتھ کریں نکھار کے ساتھ کریں حسن کے ساتھ کریں تو پھر ان تمام قواعد کو صحیح معنوں میں یاد کر کے ان پر عمل کرتے ہوئے ہم نے تلاوت کرنی ہے تو پیارے میٹھے اسلامی بھائی نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں اظہار اخفا ادغام اقلاب یہ چار قاعدے اظہار کا معنی ظاہر کرنا اخفا کا معنی چھپانا اظہار کا معنی ظاہر کرنا یعنی اس میں غنہ نہیں ہوگا جب یہ قاعدہ لگے گا بغیر غننے کے پڑھیں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اخفا کا جب قاعدہ لگے گا تو چھپائیں گے ناک میں آواز کو لے جا کر چھپائیں گے اور غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار میں اسی طرح ادغام جب ادغام کا قاعدہ لگے گا تو ادغام کے بھی چھ حروف ہیں جس میں سے چار حروف میں غنہ ہوتا ہے اور دو حروف میں غنہ نہیں ہوتا آگے انشاءاللہ اس کا جب آئے گا سبق مشق آئے گی تو انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کر لیں گے اسی طرح اقلاب میں بھی ایک الف کی مقدار میں غنہ ہوتا ہے تو ان تمام قواعد کو ہم نے صحیح معنوں میں یاد کرنے ہیں اور زبانی یاد کرنے اظہار اقفا ادغام اقلاب اظہار کا معنی ظاہر کرنا اقفا کا معنی چھپانا ادغام کا معنی داخل کرنا اور اقلاب کا معنی ہے بدلنا پیارے میٹھے اسرائی بھائیو سب سے پہلا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا سب سے پہلا قاعدہ کون سا ہے اظہار نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ کون سا ہے اظہار اظہار کا معنی ظاہر کرنا اور اس کا قاعدہ کیا ہے اس کی تعریف اظہار کی اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور اس کی اب تعریف یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے حروف حلقی کتنے ہیں چھ ہیں حمزہ ہا ہا ہائن خا یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں یہ چھ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ان چھ حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے اظہار کریں گے غنہ نہیں کریں گے نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ ہا آئین ہا غائن خا ان چھ حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کریں گے غنہ نہیں کریں گے یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا اور اس کے ساتھ ہی اخفا کا قیدے کی بھی آج مشق ہے تو اخفا اخفا کا معنی ہے چھپانا اور اس کی تعریف کیا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حروف اخفا میں سے یعنی وہ حروف جو اخفا والے ہیں حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا اخفا ہوگا یعنی ناک میں آواز چھپا کر ایک الف کی مقدار ٹھہرائیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے غنہ کر کے پڑھیں گے یہ اقفا کا قید ہے اظہار کا معنی تھا ظاہر کرنا اور اقفا کا معنی چھپانا یہ ایک دوسرے کی ضد ہے اظہار کا معنی کیا ہے ظاہر کرنا اور نون ساکن تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے حروف حلقی میں سے تو کیا کریں گے ظاہر کر دیں گے غنہ نہیں کریں گے اور اقفا کی تعریف یہ ہے اقفا کا معنی چھپانا اور تعریف یہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے غنہ کریں گے اظہار نہیں کریں گے بلکہ غنہ کریں گے آواز ناک میں لے جا کر چھپائیں گے اور ایک الف کی مقدار ٹھہر کر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 بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب من كتاب اب آواز پر غور کیجیے گا ایک ہوتا ہے من من ایک ہوتا ہے من من من فرق محسوس ہو رہا ہے آپ کو تو جو من من یہ جو ہے نا یہ اقفا ہے یہ کیا ہے اقفا اور ایک الف کی مقدار یہاں غنہ کر کے پھر پڑھیں گے من کتاب غنہ کیوں ہوگا یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کاف حروف اقفا میں سے ہے حروف اقفا کتنے ہیں پندرہ ہیں ان پندرہ حروف میں سے کاف ہے تو نون ساکن کے بعد کاف آ گیا کاف عرف اقفا میں سے لہذا یہاں اقفا ہوگا اور ایک الف کی مقدار میں یہاں پر ہم غنہ کریں گے من من کتاب کتاب یہ مدنی قاعدے کے سبق نمبر بارہ کی سطر نمبر چھ ہے من کتاب ین او او ن یہاں بھی نون ساکن ہے وہاں نون ساکن کے بعد کاف حروف اقفا میں سے تھا تو غنہ کیا اب یہاں نون ساکن ہے ین نون ساکن کے بعد کیا آ گیا حمزہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے قاعدہ ذہن میں رکھیں اب خود بخود جو ہے نا وہ عمل کرنے میں آسانی ہوگی قاعدے کو ذہن میں رکھیں کہ نون ساکن کے بعد <clears throat> یہاں حروف حلقی میں سے ہے لہذا یہاں اظہار کریں گے غنہ نہیں کریں گے ین او ین اونا ین اونا اب اس کو ین او پڑا تو یہاں گنا ہو جائے گا اظہار نہ ہوا ین اونا ین اونا من ہوم من ہوم اب اس کو من ہوم نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہاں غنہ نہیں کریں گے من ہوم اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ غنہ غنہ ناک میں آواز لے جا کر ظاہر کرنے کو کہتے ہیں ایک الف کی مقدار ٹھہرانے کو کہتے ہیں اور غنے کا مقرد کیا ہے ناک کا بانسا ناک کا بانسا یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے یہ غنے کا مخرج ہے غنے کے نکلنے کی جگہ ہے غنہ یہیں سے ادا ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا من کیٹا بن تو ناک میں آواز لے جا کر ہم نے ٹھہرائی تو یہاں اظہار کریں گے من ہم من ہم اظہار کیوں کریں گے نون ساکن کے بعد کیا ہے حروف حلقی میں سے ہا آ گیا اس لیے یہاں پر اظہار کریں گے گنا نہیں کریں گے من ہوم انعمت انعمت انعمت ایم تین ایم ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب سکون یعنی جزم آ جائے تو اسے سکون کے ساتھ ادا کرنے یعنی آواز میں جنبش پیدا نہ ہو سوائے پانچ حروف قلقلہ کے باقی کسی حرف میں جنبش نہیں ہوگی قلقلہ نہیں کریں گے یعنی انا امتا نہیں پڑھیں گے انا انا یہ قلقلہ ہو گیا اس میں حرکت پیدا ہوگی آواز لوٹ رہی ہے تو اس کو جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے سکون کے ساتھ ادا کریں گے ان انتا غنہ بھی نہیں ہوگا ان انتا انعمت یہاں بھی نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کیا ہے آئین ہے آئین حروف ہے حلقی میں سے لہذا یہاں پر اظہار کریں گے ان بار پھر دوہرا لیتے ہیں سطر نمبر چھ کو من کتاب یہ آپ نے محسوس کیا نا غنہ من کتاب یہ گنا کہلاتا ہے اور بغیر گنا جیسے من کتاب اب گنا نہ ہوا تو اب گنا کریں گے تو اس میں اور حسن پیدا ہوگا خوبصورتی پیدا ہوگی اور قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کا حکم ہے اور اس کا ثواب بھی ہے من کتاب من کتاب تا پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اس کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے من کتاب یو من ہم ان امت ان امت سطر نمبر سات ون شر ون شر یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ہے ہا کون سے عروف میں سے حروف حلقی میں سے ماشاء اللہ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں اور یہاں پر غنہ کریں گے نہیں کریں گے اظہار کریں گے ماشاء اللہ ون ہر ون ہر فسا یون اگر اس کو یوں پڑھیں فسا یون کیا درست کیا نہیں ماشاء اللہ تو اس پر اظہار ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غائن آ گیا ف سون ف سی بون بہت کو پور پڑھیں گے اور بہت پر پیش ہے آگے وہ مدہ ہے ہوٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے فس یون غائن اور بہت دونوں کو پور پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ یہ عروف ہے مفت عالیہ میں سے ہے فصل غیبون فسب ون خانی قاتو ول من خوانی یہاں پر نون ساکن کے بعد کیا ہے خو حروف حلقی میں سے ہے لہذا یہاں غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے ماشاء اللہ ول من خوانی خواہ کو پر پڑھیں گے خواہ پر صبر ہے آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے مگر بغیر کھینچے نون کے نیچے زیر ہے بغیر کھینچے معروف طریقے سے ادا کریں گے آواز کو نیچے گرا کے قاف پر زبر ہے قاف حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے اور آواز منہ دونوں کھول کر ادا کریں گے اسی طرح تا پر پیش ہے ہونٹوں کو گول کر کے معروف طریقے سے ادا کریں گے مگر یہ پیش پہ کھینچنے نہ پائے دراز نہ ہو ول من خونی قاتو ول من انت انت اس سطر نمبر سات کو پھر دوہرا لیجیے ون شارو ون شارو شر کا را جو ہے یہ بھی پر پڑیں گے اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر پڑیں گے اور را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو را باریک پڑیں گے ون شر ون شار شاہ کو وسط حلق سے ادا کریں گے ون شار فسينغضون والمنخنقة أنت أنت أنت سطر نمبر آٹھ تن سونا جو اب تن یہ جو آواز ہم نے یہاں ناک میں ٹھہرائی ہے چھپائی ہے اسے کہتے ہیں غنہ اور یہ اقفا کا غنہ ہے ٹھیک ہے چھپا کر پڑھیں گے تن سونا سونا نن شیسو ہے شیسو ہے اس کو نن نہیں نون آپ محسوس کر رہے ہیں آواز کو تو آواز یعنی اقفا کریں گے آواز کو چھپا کر ادا کریں گے نون شیزو ہے نون جب نون پڑھیں گے تو نون کے اوپر پیش ہے لہٰذا ہونٹوں کو گول کریں گے نون شیزو ہے یل یہاں نون ساکن کے بعد سواد ہیں سواد حروف ہیں اقفا میں سے لہذا یہاں پر اقفا کریں گے غنہ کریں گے اور سواد کو پر پڑیں گے ہونٹوں کو گول کریں گے سواد پر پیش ہے آگے وہ مدہ ہے ایک علیف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے آخر میں نون پر صرف زبر ہے آواز اور منہ کھول کر بغیر کھینچے ادا کریں گے ینصرون ملبودین بہت کپور پڑھیں گے بہت حروف ہیں مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ سات ہیں اور یہ حروف ہر حال میں ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں ملبودین ملبودین سطر نمبر نو یل یہاں پر بھی اخفا کا گننا ہے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ينطقون پی اون کو پر کرنا ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے یل انظر وا ادا کریں گے تو وا میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے مگر پر پڑھیں گے موٹا کریں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے انظر انظر انظر انفسکم فی کم سے نہیں پڑھیں گے بلکہ سا کے سین کے نیچے زیر ہے اور زیر کو معروف طریقے سے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کریں گے الفسی کم یل خوف اور بہت کو پر پڑیں گے اور ین یا نون ساکن کے بعد قوف اور فخا میں سے ہے غنہ کر کے ادا کریں گے یل سطر نمبر دس ملکم ملکم عذابا علیما عذابا علیما یہاں ملکم تک ہم نے نون ساکن کے قاعدے پڑھے یہاں وہ قاعدے تھے جو نون ساکن کے تھے یعنی نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں اب تنوین کے قاعدے شروع ہوئے نون ساکن اور تنوین یعنی یا تنوین کے چار قاعدے ہی ہیں اور کبھی نون ساکن آئے گی کبھی تنوین آئے گی تو اب من کم تک جو ہم نے پڑھا یہ نون ساکن کے تھا اب آگے تنوین کے عذابن علی من با پر دو زبر ہے دو زبر کی تنوین ہے تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے لہذا یہاں پر اظہار کریں گے عذابن علیمن ایزا زال کے آگے علیف ہے علیف مدہ ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے عذابن علیمن علیمن خیر تجدوه خیر تجدوه یا را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے آیا لہذا یہاں پر اخفا کا غنہ کریں گے اور خائی یہاں یا کون سی ہے <clears throat> یا لین نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے بغیر کھینچے ادا کریں گے بغیر جھٹکا دیے تجدوه ہائی تجدوه عدن تجری عدن تجری عد یہاں کون سا قاعدہ ہے قلقلہ کریں گے دال پر ٹھیک ہے حروف قلقلہ پانچ ہیں کف تو با جیم دال جب یہ ساکن ہو تو ان میں کیا کریں گے قلقلہ کریں گے اور قلقلہ کا معنی ہے جمبش <clears throat> لوٹتی ہوئی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں اد اد نیل یہاں ہم نے غنہ کیا نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے آگے تا حروف اخفا میں سے ہے لہذا اخفا کا غنہ کریں گے اور تج جیم پر قلقلہ کریں گے جیم پر کیا کریں گے تج تج رینی پڑیں گے تج یہ قلقلہ لوٹتی ہوئی آواز آ رہی ہے تج اد تج ری اد تج ری آڈین تجری سطر نمبر گیارہ بلدن آمینن بلدن آمینن بلدن دال بالادن کے اوپر کیا ہے دو زبر کی تنوین ہے آگے کون سا حرف ہے حمزہ کون سا ہے حمزہ حروف ہے حلقی میں سے لہذا یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے بالا دن اور حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے کتنی مقدار میں کھینچیں گے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے بالادن آمین بالا دن قولن کو سقیلن واؤ لین کا قولن یہاں لام کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے آگے سا حروف اقفا میں سے لہذا یہاں پر ہن کریں گے شہاب اب یہ قاعدہ ذہن میں آ گیا آپ کے جی آج ہم نے اظہار اور اقفا کے قاعدے کی مشق کی مزید انشاءاللہ کل اظہار کی اور مزید قواعد کی انشاءاللہ یہ مشق کا سلسلہ رہے گا لہذا تمام اسرائی بھائی بالخصوص نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے نون ساکن اور تنوین کے جو چار قاعدے ہیں اظہار اخفا ادغام اقلاب یہ چاروں قاعدے بما مانا ان کو یاد کر لیجئے گا کہ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اخفا کا معنی ہے چھپانا اور ادغام کا معنی ہے داخل کرنا اقلاب کا معنی ہے بدلنا جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید آگے ادغام کے اور اقلاب کے قاعدے بھی آئیں گے تو اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی اور آپ بخوبی سمجھ جائیں گے قاعدے کا نام اور اس کا مانا جب جانیں گے جب اس کی تعریف سے واقف ہوں گے تو انشاءاللہ پڑھنے میں آسانی ہوگی اب یہاں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے آ جائے حروف حلقی چھ ہیں ان کو آپ یاد کر لیجئے گا حمزہ ہا آئین ہا غائن خو یہ چھ حروف زبانی یاد کر لیجئے گا اور اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کہیں بھی نون ساکن یا تنوین آ جائے نون ساکن یا تنوین آ جائے اس کے آگے والے حرف کو آپ دیکھیے گا کہ کون سا حرف ہے اگر حروف حلقی میں سے تو غنہ کیے بغیر آپ پڑھیں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں غنہ کر کے پڑھیں گے لہذا قاعدہ اپنے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ پڑھنے میں آسانی رہے گی تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیو حروف اقفا پندرہ ہیں اور ان پندرہ حروف کو بھی زبانی یاد کر لیجیے گا تاکہ تلاوت کے دوران آسانی کے ساتھ قواعد کی پہچان ہو سکے اور ان پر عمل کرنا آسان ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے سورہ فاتحہ پہلے سپارے کی یہ کھول لیجیے انشاءاللہ اس کی آج ہم مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کی سورہ فاتحہ چونکہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں اس کی مشق کرتے ہیں اس میں اگر کسی قسم کی غلطیاں ہوں گی تو انشاءاللہ شاء مشق کے ذریعے اس کی اصلاح ہوگی صلو علی الحبیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اب یہاں جو ہم نے قواعد مدنی قاعدے میں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے قواعد بھی آ رہے ہیں خود ہی پہچان کر کے اس پر عمل کی ترکیب بنائی ہے ہا کو کہاں سے ادا کریں گے وسط حلق سے ادا کریں گے حلق کے درمیان سے ادا کریں گے یہ الحمد نہیں ہے اور جب بھی کبھی کوئی حال پوچھتا ہے بھائی آپ کیسے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمد تو الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد حمد کا معنی ہے تعریف اگر الحمد پڑھیں گے تو مانا بدل جائے گا الحمد نہیں بلکہ الحمد ہا اور ہا میں فرق ہے ہا ابتدا حلق سے اور ہا درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے لہذا اس بات کا خیال رکھیے کہ الحمد حمد اور میم پر جزم ہے تو یہاں قلقرہ نہیں کریں گے سکون کے ساتھ ادا کریں گے جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے الحمد ڈال پر پیش ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے ہونٹوں کو گول کر کے الحمد الحمدو نہیں پڑھیں گے الحمد نہیں پڑھیں گے یہ مجھول ہو گیا بلکہ الحمد یوں پڑھیں گے الحمد اور آگے للہ للہ نہیں بلکہ للہ ہی کھینچیں گے نہیں ہا زیر ہی للہ ہی اور آگے رب بل ربل یہاں کلکڑا نہیں کریں گے ربل آواز ہلے نہیں اسی طرح شروع میں بھی ال ال نہیں بلکہ ال الحم الحم نہیں پڑھیں گے ال کہہ دیا تو اب حرکت پیدا ہوگی جنبش ہوگی اور قلقلا ہوگا اور ربل میں بھی احتیاط کریں ربل آئین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے ان تمام قواعد کی پہچان کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے مشق کیجیے تاکہ خوبصورتی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ جو جو خامی ہیں ان کی اصلاح ہوتی رہے الحمد العالمین رب ال یہ آواز ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے رب العالمین الحمد لله رب العالمين اب یہاں ہم نے وقف کر دیا عالمین اب آگے ہم کیسے بڑھیں گے آگے ایک الف شکل آپ دیکھیں گے یہاں الف شکل ہے یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی کہلاتا ہے حمزہ وصلی کہتا ہے کہلاتا یہ وصل کے یعنی جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ گر جاتا ہے اور جیسا ہم نے مدنی قاعدے کے اندر جو سبق نمبر گیارہ میں پڑھا تھا کہ ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا جب بھی کوئی ساکن حرف ہو تو وہ اپنے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے پہلے کسی متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے اور سکون کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جزم ڈال نما شکل ہوتی ہے اور ایک ہے تین دندانوں والی شکل اسے یہ تشدید کہلاتی ہے یہ بھی ایک سکون ہے یہ بھی سکون ہے اب یہاں را پر سکون ہے بشکل تشدید را پر کون سا سکون ہے بشکل تشدید یعنی تین دندانوں والی شکل والا تو اب را رحمہ نہیں پڑھیں گے بلکہ یہاں جو شروع میں علی شکل میں ہے یہ حمزہ ہے اور جب آل امین پر وف کریں گے تو یہ حمزہ پر زبر دے کر زبر حمزہ کو راہ سے ملا کر بڑھیں گے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم را کو پر کریں گے را پر صبر ہے اور اگے ہا ہے ہا کو وسط حلق سے ادا کریں گے ار ارح ار آواز محسوس کر رہے ہیں اس کو ارحمانی بنیں گے ار مالک یوم الدین مالک یوم الدین اب میم کے اوپر کون سا کون سی حرکت ہے کھڑا زبر ہے اس کو کتنی مقدار میں کھینچیں گے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑیں گے اور لام اور کاف کے نیچے زیر ہیں زیر کو کیسے ادا کریں گے آواز گرا کر معروف طریقے سے پڑھیں گے مالکی آگے یو یہاں کون سا ہے پر ماشاء اللہ وین کا قید ہے یو اس کو یو نہیں پڑھیں گے بلکہ یو معروف پڑھیں گے یو مدین جی مالک یوم یو مدین یوم الدین یو مدین إياك نعبد وإياك ایا کا یہاں حمزہ ہے حمزہ کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے ایا کا یا پر تشدید ہے یا پر تشدید ہے تشدید والا حرف جس حرف پر تشدید ہو مشدد حرف کہلاتا ہے اور اسے دوہرا پڑھیں گے کا کاف کو کھینچیں گے نہیں کاف پر زبر ہے آگے نہ بو عین کو وس سے سے ادا کریں گے نہ با پر پیش دال پر پیش دونوں کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے نہ بدو ٹھیک ہے اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا نہ دال کو کھینچیں گے نہیں و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم سواد کو کیسے پڑھیں گے پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے سوا را را پر پر زبر ہے پڑھا جائے گا اور یہاں الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے تو کو پر پڑھیں گے تو حروف مستعلیہ میں سے آگے مستقیم حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے مگر تا کو باریک پڑھیں گے تا کو پر نہیں کریں گے مست مست المستقيم جی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم انعمت آج ہم نے سبق نمبر بارہ میں پڑھا انعمت مدنی قاعدے کے سبق نمبر بارہ میں ہم نے پڑھا ان یہاں نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے آئین آئین کون سے حروف میں سے حروف حلقی میں سے لہذا یہاں پر اظہار کریں گے یہ ماشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں قاعدے کی آپ نے پہچان کر لی تو اسی طرح قواعد ذہن میں رہیں گے تو انشاءاللہ پہچان ہوتی جائے گی اور عمل کرنا آسان ہوگا ان کو امتا نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے ان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال یہاں غائن کو پر پڑھیں گے حرف مستعلیہ میں سے ہیں آگے یا لین ہے غائی اس کو کھینچیں گے نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے غیر محبوب غائن پر کیا ہے سکون ہے جزم ہے غائن پر سکون ہے تو اس کو کامل سکون ادا کرنا ہے یہاں کلکلا بھی نہ ہو مغبوبی آگے آگے ہے بود کو پر پڑھیں گے وہ مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے غیر علیہم غائر ولب ہم نے یہاں مد کی ٹھیک ہے یہاں مد کی اور یہ اوپر مد کی آپ اوپر لکیر دیکھیں گے یہ مد کی کھینچنے کی ایک نشانی ہوتی ہے یا مد لازم ہے مدنی قاعدے میں انشاءاللہ مدات کی کا سبق بھی آئے گا اس کی مشق کریں گے پہچان انشاءاللہ ہوگی آسانی ہوگی لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اوپر جو لکیر ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو ہم نے کھینچنا ہے یہاں مد لازم ہے زیادہ دراز کرتے ہیں اور بہت تو پر پڑھیں گے حرف مستعلیہ میں سے آواز اور منہ کھول کر کھینچیں گے آگے لام لام تشدید ہے لام پر مشدد حرف لہذا دوہرا پڑھیں گے المغضوب علیہم لبولی الضالين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم